سب سے پہلے تو میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں کیا مسجد میں فرش وغیرہ بچھ رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ زیادہ صفائی وہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ آج آخری دن ہے اور نیا کارپیٹ بچھا دیا گیا ہے تو جہاں بھی ان کو جگہ ملے وہاں پر جو صاف ستھری جگہ ہو وہاں پر خواتین بیٹھ جائیں گی اس کے بعد انشاءاللہ شاء آج ہی اوپر کے حصے کی بھی صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ شاء کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ ذی کی نو تاریخ مضلفہ کی رات جو گزاری جاتی ہے وہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور آج انشاءاللہ شاء دسویں دلیجا کے اعمال اور اس کے بعد کے اعمال انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت ہمیں رب العالمین دسویں دلحجہ کا جو دن ہے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے حج اکبر کا دن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ حج کے اعمال کیے جاتے ہیں حج اکبر کا دن اللہ رب العالمین نے سور توبہ کے اندر اسے حج اکبر کا دن کہا ہے کیوں اس لیے کہ سب سے زیادہ اعمال حج کے ذلحجا کی دس تاریخ کو کہا جاتا ہے اسی سے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عرفا کا دن جمعہ کا دن پڑے تو سال حج اکبر ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ حج اکبر ہر سال ہوتا ہے اور دلیجہ کی دس تاریخ کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے حج اکبر کا دن دلیجا کی دس تاریخ ہے اور اسلام کے اندر حج اکبر کی نہیں بلکہ حج مقرور کی فضیلت ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ المبرور لئی صلی جزا جنا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جس حج کو اللہ قبول فرما لے جس حج کے اندر انسان کثرت سے نیکیاں کرتا ہے کیونکہ مبرور بر سے بنا ہوا ہے اور بر کے معنی ہوتے نیکی کے انسان حج کے دوران جتنی نیکی کرے گا اور اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے تو دس الحجا کا جو دن ہے وہ حج اکبر کا دن ہے اس دن پانچ کام کیے جاتے ہیں سب سے پہلا کام تو ہے جمر اخبا کی رمی کرنا جمرے اقبا کرمی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخری جو جمرہ ہے اس کو جمرے اقبا کہا جاتا ہے آخری جمرہ اس کو جمرے اقبا کہتے ہیں جب آپ جائیں گے دلیجا کی دس تاریخ کو جمر اقبا کرمی کرنے کے لیے تو آپ کو تین جمرات ملیں گے پہلا چھوڑ دینا ہے دوسرا چھوڑ دینا ہے تیسرے کو آپ کو مارنا ہے کیسے آپ اسے ماریں گے اسے سات کنکڑیاں ماریں گے الگ الگ اور ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہیں گے اور سورج نکلنے کے بعد مارنا ہے سورج نکلنے سے پہلے نہیں سورج نکلنے کے بعد تو دلیجا کی دس تاریخ کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں مزدلفہ کے اندر اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دعا کریں اور جب روشنی پھیل جائے صبح کی تو پھر آپ کیا کریں منا کے لیے روانہ ہو اور کنکڑی آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں چاہے آپ پہلے چن کر کے رکھ لیں یا راستے میں جاتے ہوئے جہاں آپ کو کنکڑی ملے وہاں سے آپ کنکڑی چن لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جب آپ پہنچ گئے تھے تو وہاں آپ کے لیے کنکڑی چنی گئی تھی جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ جب وہاں پہنچے تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک شریق البیک انمد اللہ شریک الک یہ تلبیہ ہے آپ اسے کثرت سے پکارتے ہوئے جائیں اور جب جمر اخبار کے پاس پہنچ جائیں تلبیہ بند کر دیں اور داہنے ہاتھ سے اس کو کنکڑی ماریں اور ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہیں اس کے بعد یہ پہلا عمل ہے تلبیہ آپ کا بند ہو گیا اب دوسرا عمل ہوتا ہے قربانی کرنا دوسرا عمل قربانی کرنا ہوتا ہے تیسرا عمل اپنے سر کے بال کو مڈانا مڈانا زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز اور درست ہے اگرچہ مڈانا یہ زیادہ بہتر ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے تین مرتبہ رحمت اور مفرت کی دعا کی ہے جو اپنے سر کے بال مڈواتے ہیں اور ظاہر بات یہ حکم مردوں کے لیے ہے خواتین اپنے سر کے بال کو انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹیں گی پیچھے سے پکڑ کر کے اور ایک پور کے برابر اپنے بال کاٹیں گی کیونکہ عورتوں کے لیے بال مڈانا حرام ہے ہاں اگر کوئی بیماری ہے آپریشن کروانا ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کے لیے وہاں ضروری ہے بال مڈوانا تو بال مڈوائیں گی ورنہ عورتوں کے لیے بال مڈوانا شریعت کے اندر حرام ہے یہ تیسرا کام ہو گیا اب اس کے بعد آپ کی جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی ان تین کام میں سے کوئی بھی ایک کام کر لیں گے تو بھی آپ کی پابندی ختم ہو جائے کون سی پابندی خوشبو لگانے والی پابندی سلے ہوئے کپڑے پہننے کی پابندی اور بال کاٹنے کی پابندی اور چہرہ ڈھاکنے کی پابندی سر ڈھاکنے کی پابندی خوشبو لگانے والی پابندی یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی ایک پابندی رہ جاتی ہے بڑی پابندی ہے کہ عورت سے ملنا جب آپ توافذ زیارہ کر لیں گے تو وہ پابندی بھی ہٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو یہ تین کام پہلے آپ کو جمر اقبا کی رمی کرنا ہے اس کے بعد قربانی اور تیسرے نمبر پر بال مڑانا یہ زیادہ افضل ہے انسان اپنے بال کٹوا بھی سکتا ہے تین کام ہو گیا چوتھا کام کیا ہے طواف زیارہ اسے طواف افاظہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ حج کا رکن ہے اللہ ابلامین نے قرآن فرمایا کہ وہ لطت و فو بیت العطیق بیت عتیق یعنی کھانے کعبہ کا جا کر کے طواف کرے تو طواف یہ طواف افاظہ اور اسے طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے یہ حج کا رکن یہ چار کام ہو گیا اور پانچواں کام کیا ہے صفا مروا کی صحیح کرنا کن لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے صحیح نہیں کیا حج تمتو کرنے والوں کے لیے تو ضروری ہے اور حج کران اور حج افراد کرنے والوں نے اگر شروع میں صحیح نہیں کی ہے تو آج بھی وہ صحیح کریں گے اور اگر پہلے اگر انہوں نے صحیح کر لی ہے تو ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خران اور تمت اور افراد کرنے والے پر ایک ہی صحیح ہے یا تو پہلے کر لیں یا تو بعد میں کریں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ مکہ پہنچے کران اور افراد کرنے والے اگر ان کے پاس وقت ہے تو طباف اور صحیح کر لیں اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر طباف صحیح نہ کریں اور پھر زلچہ کی دس تاریخ کو جب وہ طواف زیارہ کریں اس وقت جا کر کے وہ صحیح کر لیں ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے پہلے صحیح کر لی ہے تو بعد میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے افراد کرنے والے اور قرآن کرنے والوں پر کتنی صحیح ہے ایک ہی صحیح ہے اور تمتو کرنے والوں پر دو صحیح ایک عمرے والی صحیح اور ایک حج والی صحیح ہے تو یہ طواف افادہ کرنا اور صحیح کرنا ہے یہ پانچ کام ہو گئے کنکڑی مارنا قربانی کرنا سر کے بال مڑانا طواف زیارہ کرنا اور صفا اور مروا کی صحیح کرنا یہ پانچ کام ہے یہ پانچ کام اگر ترتیب کے ساتھ انسان کر لے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے تو انسان کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کے حج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور آج جو صورت حال ہے اس صورت حال میں ترتیب باقی نہیں رہ پاتی ہے کتنے بھی انسان کوشش کرے ترتیب باقی نہیں رہ پاتی ہے اور نہ ہی ترتیب ضروری ہے کچھ لوگ اس کے لیے رات بھر احرام میں رہتے ہیں قربانی ابھی نہیں ہوئی گھومتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اور اس وقت تک بال نہیں مرائیں گے جب تک قربانی نہ کر دی جائے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کی تمام کتابوں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں حج کے مسائل بیان کیے ہیں مصنفین نے محدثین نے وہاں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لائے دلہجہ کی دس تاریخ کو اور لوگوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے کسی نے کہا کہ میں نے ابھی جمر اخبا کی رمی نہیں کی ہے اور قربانی کر دیا اب میں کیا کروں آپ نے کہا جاؤ جبر اقبا کی رمی کرو کوئی حرج نہیں ہے کسی نے کہا کہ میں نے بال مڈا لیا ابھی قربانی نہیں کی کہا کہ جاؤ قربانی کرو کوئی حرج نہیں ہے کسی نے کہا میں نے پہلے صحیح کر لیا طواف نہیں کیا کہا جاؤ طواف کرو کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی کام اس دن کے پوچھے گئے ہمارے نبی سے تو آپ نہیں فرمائے جاؤ کرو کوئی حرج نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ترتیب ضروری نہیں ہے اگر ترتیب ضروری ہوتی تو آپ کہتے نہیں آپ جا کر کے پہلے وہ کرو اس کے بعد یہ کرو لیکن آپ نے ہر سوال کے جواب میں ہی فرمایا جاؤ کرو کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کہ لوگوں نے قربانی پہلے کر لی اور کیا کیا اور رمی نہیں کی تھی تو آپ نے کہا جاؤ رمی کرو کوئی حرج نہیں ہے بخاری کے حدیث ہے مسلم کے حدیث ہے نسئی کے حدیث ہے حدیث کی جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں ہر حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ضروری نہیں ہے لہذا کوئی انسان اگر جبر اقبا کی رمی کر لے بال مرا لے قربانی اگر ذلحجہ کی دس تاریخ کو نہ ہو گیارہ کو ہو بارہ کو ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ ذلحجہ کے یام تشریق جو ہیں یہ پورے قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں کبھی بھی انسان قربانی کر سکتا ہے لہذا ترتیب یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس دن یہ سارے اعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے آپ طواف فاضہ ذلحجہ کی گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کو بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس مجبوری ہے تو طواف ودا کے ساتھ ساتھ طواف و کی بھی نیت کر لے گا تو وہ طواف فاضا اور طواف ودا دونوں ایک ساتھ ہو جائے گا وہ دونوں ایک ساتھ ہو جائے گا جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں دوہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تیت المسد سنت موقع ہے اور دوار سے پہلے چار رکعت سنت موقع ہے دو دو کر کے پڑھنا اگر آپ دو کر کے پڑھیں گے تو آپ کی سنتیں یہ تحت المسد بھی ادا ہو جائے گی اور دوہر کی دو رکعت سنت بھی ادا ہو جائے گی ایسے ہی طواف افاظہ کے اندر اگر کسی کے پاس مجبوری ہے اور اس نے پہلے طواف افاظہ نہیں کیا اور آ کر کے وہ طوافی ودا کر رہا ہے اور اس کو واپس آنا اپنے شہر تو طواف ودا کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نیت طواف فادہ کی بھی ہے تو دونوں طواف ادا ہو جائے گا اور جا کر کے صحیح کر لے اس کا حج مکمل ہو جائے گا تو طواف فاضہ بھی دل ہجا کی دس تاریخ کو کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر آسانی ہے اور اس آسانی کو انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا بلا وجہ بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمیں اسے زیادہ اجر اور ثواب ملے گا یہ انسان کی اپنی سوچ ہے ورنہ شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر یہ آسانی رکھی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی ابو داود نسع ترمیدی ابن ماجہ کی اور ابن خدیمہ کی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کرو کوئی حرج نہیں ہے تو لہٰذا یہ دلحجہ کے جو دس تاریخ ہے جسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے ان دن کے اندر یہ پانچ کام کرنا ہے اگر ترتیب کے ساتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حج کی بات نہیں لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے تو اس کی وجہ سے انسان کے حج کی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے حاجیوں کے اوپر نماز عید بھی نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر نماز عید نہیں ہے جیسے ان کے اوپر نو تاریخ کا روزہ نہیں ہے ایسے ہی حاجیوں کے اوپر نماز عید نہیں ہوتی ہے ایک مسئلہ اور بیان کر دیں کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ رات مزدلفہ میں گزارنا ہے اگر کسی انسان کا خیمہ ہا میں ہے اور ہا کا علاقہ یہ منا کے بعد کا علاقہ کہلاتا ہے ایک کا علاقہ جو بعد میں انہوں نے بڑھایا ہے اور یہ انہوں نے جو بڑھایا ہے اپنے ثواب دید پر نہیں اور نہ ہی صرف اپنے فیصلے پر بلکہ اس سال پوری دنیا کے علماء کو انہوں نے مدعو کیا تھا مکے کے اندر سارے علماء اکٹھا ہوئے تھے اور علماء کے اکٹھا ہونے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو مینا کے بعد کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی خیمے بنائے جائیں کیونکہ مینا کے اندر سارے حاجی نہیں آ پاتے سارے حاجی مینا کے اندر نہیں آ پاتے ہیں اس لیے اور حاجیوں کو حج کرنا ہے تو پورے علماء کا باقاعدہ متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اس کو اگر خیمے کو اور منا کے بعد کا جو حج جو مزدلفہ کا جو علاقہ کہلاتا ہے وہاں اگر بنایا جائے اور حاجی جا کر کے وہاں رات گزاریں تو ان کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی مثال علماء نے ہی دی تھی جیسے مسجد ہے اور مسجد فل ہو جائے لوگ مسجد کے باہر روڈوں پر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ مسجد فل ہے اور اندر جگہ نہیں ہے لہذا چونکہ مینا فل ہو جاتا ہے اور فل ہونے کے بعد وہاں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے لہذا جو ہا کا ایریا ہے یہ چیزیں کہا جاتا ہے یا ایکسٹینشن کا ایریا اس میں انسان اگر رات منا کے گزارتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بات واضح ہوئی لہذا مزدلفہ کی رات آپ اگر آ کر کے اپنے خیمے میں گزاریں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو باہر میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ رات مزدلفہ کی اپنے خیمے کے اندر آ کر کے گزار سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے ابھی انشاءاللہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پلان پاس کیا ہے دو سال کے بعد اس پر عمل شروع ہوگا وہ دو منزلہ منا کے اندر دو منزلہ یہ لوگ بنانے والے ہیں جو ہے حاجیوں کی رہائش جو بھی خیمہ دو منزلہ ہو جائے گا ایک نیچے اور ایک اوپر جب یہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ انہوں نے پہلے تو بلڈنگ کا جو ہے کنسپٹ رکھا تھا اور چار بلڈنگیں یا چھ بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں وہ بلڈنگ اسی لیے ٹرائل کے طور پر بنائی گئی تھی کہ اگر وہ پاس ہو جائے گا تو سارے مینا کے اندر ایسی بلڈنگیں ہوں گی لیکن بلڈنگ کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے اس لیے اس کینسل اس پلان کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے ابھی دوسرا پیام جو یہ لوگ لانچ کرنے والے وہ یہ ہے دو سال کے بعد کہ وہاں پر باقاعدہ خیمے بنائے جائیں گے نیچے جو ہے دو منزلہ لمبے لمبے لمبی لمبی سیڑھیاں ہوں گی چھت اتنی نیچی ہوگی کہ اللہ نہ کرے اگر آگ لے جائے کوئی بات تو حاجی کودے بھی تو اس کے صحت پر کوئی فرق نہ پڑے نہ پاؤں ٹوٹے نہ کچھ ٹوٹے یہ سوچ کر کے یہ لوگ جو دو منزلہ بنانے والے ہیں اگر یہ چیز ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر جو ہا کا جو بھی چل رہا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی اور سارے حاجی مینا کے اندر ان آ جائیں گے تو یہ ہے کہ اگر کسی کا خیمہ ہا کے اندر ہے تو اگر وہ رات مضلفہ میں اسی خیمے کے اندر آ کر کے گزارتا ہے تو کوئی حد نہیں ہے یہ لہجا کے دس تاریخ کے اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس کے بعد گیارہ اور بارہ تاریخ کو رات مینا کے اندر گزارنا ضروری ہے اگر کوئی حاجی جاتا ہے مکہ طواف کرنے کے لیے طواف کر کے اسے سیدھے مینا کے اندر آنا اور اپنے خیمے کے اندر رات گزارنا ہے رات گزاریں ہر اور رات کے اندر جو وہ کنکڑی مارنے گئے آپ یا طواف زیارہ کرنے کے لیے آپ سیدھے واپس آ گئے کہاں پر اپنے خیمے کے اندر خیمے کے اندر ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے قصر کے ساتھ اور جمع نہیں ہوگا یہاں پر یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پڑھنا ہے گیارہ زلیجا کو آپ زوال کے بعد زوال کے بعد آپ جا کر کے کنکڑی مار سکتے ہیں اور اس دن گیارہ زلیجا کو کنکڑی مارنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو تینوں جمرات ہیں تینوں کو ترتیب کے ساتھ آپ کو کنکڑی مارنا ہے ترتیب کے ساتھ پہلے پہلا جمرہ کو جو سب سے پہلے آپ کے راستے میں آئے گا اس کو جمرے اولا کہا جاتا ہے دائنے ہاتھ سے اس کو کنکڑی ماریں گے اور کنکڑی مارنے کا سب سے آسان اور محفوظ اور معمول طریقہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہی کنکڑی نہ ماریں ہم سب کے سب بڑے جلد باز ہیں ہر انسان جلد باز ہے مسلمان خاص طور سے جلد باز ہے ٹھیک ہے شادی کرتا ہے اسی رات اس کو بچے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اگر ایک دو سال نہیں ہوا تو پھر جا کر کے پیروں اور فقیروں کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھ دیا ہے اور انسان کو چیز وقت پر ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے تو آپ جلدی نہ کریں آپ کیا کریں اور آگے جائیں شروع ہی میں نہ ماریں کیونکہ آپ دیکھیے جب بھی آپ مسجد میں آئیے آپ دیکھیے مسجد اندر خالی رہتی ہے لوگ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور فل ہو جاتی ہے مسجد حرم کا بھی معاملہ یہی ہے آپ حرم میں جائیں گے مسجد نبی کے اندر جائیں گے سارے لوگ راستے ہی میں بیٹھ جائیں گے آپ کو ایسا لگے کہ مسجد فل ہے حالانکہ اندر جگہ خالی رہتی ہے ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا ہے تجربہ تو آپ کیا کریں جاتے ہی کنکڑی نہ ماریں بلکہ آپ اور آگے نکل جائیں لاسٹ سے اگر آپ کنکڑی ماریں گے تو آپ کو کوئی بھیڑ نظر نہیں آئے گی خاص طور سے جو بچے والے ہیں عورت اور خواتین ہیں ان سب سے میری گزارش یہی ہے کہ فوراً ہی جا کر کے آپ لوگ کنکڑی مارنا شروع نہ کریں بلکہ آخر سے جا کر کے اگر ماریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھیڑ نظر نہیں آئے گی ان کو ساتھ کنکڑی مارنا ہے ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ دور بھیڑ سے آگے نکل کر کے دعا کیجیے اور یہ آپ کی کنکڑی ادا ہو گئی اگر آپ کسی اور کی طرف سے کنکڑی مار رہے ہیں جیسے بچہ ہے یا عورت مان لیجیے بیمار ہے یا اور کوئی بیمار ہے تو آپ پہلے اپنی کنکڑی مار لیں اس کے بعد پھر ان کی طرف سے آپ کنکڑی ماریں کنکڑیاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے چنے کے برابر بڑی کنکڑی سے مارنا دین کے اندر غلو اور جاتی ہے اس کے بعد جا کر کے آپ دعا کریں پھر اس کے بعد آپ اور مکے کی طرف جائیں گے دوسرا جمرہ آئے گا اور اس دوسرے جمرے کو بھی آپ سات کنکڑیاں ماریں الگ الگ الگ الگ مطلب یہ کہ اگر ایک ساتھ مار دیں گے تو پھر ایک ہی کنکڑی ماری جائے مانی جائے گی ایک کنکڑی اللہ اکبر پھر دوسری کنکڑی اللہ اکبر تیسری کنکڑی اللہ اکبر اس طریقے سے آپ کو سات کنکڑیاں مارنا ہے وہاں بھی اگر آپ کسی اور کی طرف سے مار رہے ہیں تو پہلے اپنا مار لیجئے پھر اس کے بعد ان کی طرف سے آپ کنکڑی مار لیے لیکن انہیں لوگوں کی طرف سے کنکڑی مارنی جائز ہوگی جن کے پاس کوئی عذر ہوگا اور عورت ہونا یہ عذر نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنی خواتین کی طرف جا کر کے مار کر کے چلے آتے ہیں یہ عذر نہیں ہے عورت خود جا کر کے مارے گی ہاں اگر عورت بیمار ہے یا بہت زیادہ عمر دراز ہے نہیں چل سکتی پھر سکتی تو جائز ہے ورنہ عورت ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے بہت سارے لوگ عورتوں سے بڑی پیار کرتے محبت کرتے ہیں تو کہتے جائے گی دھوپ کے اندر پریشان ہوگی تو ہم جا کر کے اپنے بیوی کی طرف سے مار آئے تو جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا تو ایسا جائز نہیں ہے یہاں یہ محبت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو ساتھ لے کر کے جائیے اور اس طریقے اسے بھی مروائیے اللہ یہ کہ اگر وہ بیمار ہے یا اس طریقے سے کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے ورنہ جو ہے خود جا کر کے انہیں بھی مارنا اور آپ کو بھی مارنا تو یہ دوسرے جمرات کو کنکڑی مارنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے آگے نکل کر کے بھیڑ سے آپ کچھ دیر کے لیے دعا کیجئے اس کے بعد پھر تیسری تیسرا جو جمرہ آئے گا وہ تیسرا جمرے کے بعد بھی آپ جا کر کے ویسی کنکڑی ماریں جیسے آپ نے پہلے اور دوسرے کو ماری تھی تیسرے کو مارنے کے بعد پھر آپ وہاں دعا نہ کریں بغیر دعا کہ آپ اپنے خیمے کے اندر واپس آ جائیں پھر رات گزاریں ذلحجہ کی بارہ تاریخ کو پھر زوال کے بعد جائیں سورج ڈھلنے کے بعد اثر کی نماز پڑھ کر کے ظہر کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں اور اس طریقے سے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بھیڑ بھاڑ کے اوقات میں نہ جائیں اور ہر خیمے کے اندر باقاعدہ ٹی وی لگی رہتی ہے اور آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ ہے کہ بھیڑ زیادہ نہیں ہے اور کبھی کبھی تعلیمات بھی اوپر سے آتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی زیادہ بھیڑ آپ ابھی مت جائیے تو اس وجہ سے بھیڑ میں جانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ ایسے وقت میں حتیٰ کہ اگر رات میں بھی جا کر کے آپ مارتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب سے پہلے پہلے تک مارنا زیادہ بہتر ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی آپ جا کر کے کنکڑی مار سکتے ہیں ایسی ہی کی دس تاریخ کا بھی وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے بہتر ہے رات میں بھی اگر کوئی جا کر کے کنکڑی مارتا ہے تو مار سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے باقاعدہ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے یہاں تک کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر جو عزر والے ہیں وہ اگر گیارہ بارہ کو ایک دن آ کر کے مار دیں جیسے جو بکریاں چراتے ہیں جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یا جو ڈاکٹر لوگ علاج کرتے ہیں علاج کرنے کی وجہ سے آ نہیں مار سکتے ہیں باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں اس کی ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میں تینوں دن کی کنکڑی ایک دن آ کر کے مار دوں کیونکہ میں لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلانے پر معمور تھا میں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اس لیے آپ نے مجھے رخصت دی لہذا حاجی پانی پلانے والے چرواہے بکریوں کے اور ڈاکٹروں کے علاج ڈاکٹر لوگ یا اس طریقے سے اور کوئی ذمہ داری نبھانے والوں کے لیے شریعت نے اتنی آسانی رکھی ہے تو دین میرے ساتھیوں بہت آسان ہے ہمارا دین مشکل نہیں ہم نے اور آپ نے لوگوں نے مشکل بنا دیا کیونکہ اگر مشکل کچھ لوگ نہیں کریں گے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ہی نہیں ہوا یہ کون سا دین ہے جب تک ہم پریشان نہ ہوں یہ ہمارا آج کنسپٹ بن گیا ہے اور یہ آج ہماری یہ فکر بن گئی ہے یہ فکر کو دور کرنے کی ضرورت ہے دین بہت آسان ہے ہماری فطرت کے موافق ہے لہذا اور ہر انسان کی فطرت آسانی چاہتی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر بہت آسانی رکھی ہے گیارہ کو آپ نے کنکڑی ماری بارہ کو بھی ایسی آپ کو کنکڑی مارنا ہے اب بارہ کو کنکڑی مارنے کے بعد انسان اگر مینا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ مینا کا مینا کو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائے مینا میں سے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ نکل جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی اس کے لیے حرج نہیں ہے مکہ مکرمہ آئے طواف ودا کرے اور سیدھے اپنے گھر چلائے لیکن تیرہ تاریخ تک رہنا کیا اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ تاریخ تک قیام کیا لہذا دلی جا تیرہ تاریخ تک رہنا زیادہ بہتر ہے اور جب آپ تیرہ تک رہیں تو تیرہ تاریخ کو بھی زوال کے بعد جا کر کے کنکڑی ماریں اور اس کے بعد پھر سیدھے آپ کیا کریں مکہ مکرمہ آئیں طواف ودا کریں طواف ودا بھی واجب اور ضروری ہے البتہ جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں ان سے طواف ودا مستثنا ہے یعنی ان کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے ضروری نہیں جو حیض اور نفاس والی عورت ہے یعنی اگر کوئی عورت کو اسی وقت حیض آ گیا تو پھر اس کو طواف ودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی طواف زیارہ نہیں کی تھی اس وقت حید آ گیا تو وہ جو میں نے اس سے پہلے شکل بتائی تھی وہ کنڈیشن اس کے ساتھ ہوگی یا تو وہاں انتظار کرے اگر انتظار کرنا مشکل ہے تو اپنے شہر واپس آ جائے پھر واپس جائے اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ جو ہے لنگوٹی وغیرہ پہن کر کے انڈر ویئر پہن کر کے اور تو پھر جلدی سے طواف کر کے اور صحیح کر کے پھر سیدھے نکل آئے یہ جو میں نے اس سے پہلے کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے حائزہ عورت کی بتائی تھی تو اس طریقے سے انسان کا حج کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے انسان کا حج مکمل ہو جاتا ذلیجہ کی دس تاریخ کو ایک کام اور یہ چیز بتا دیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ذلیجہ کی دس تاریخ کو اگر طواف زیارہ کے جاتے ہیں تو انسان کو غسل کر لینا چاہیے سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے جانا چاہیے احرام کے کپڑا میں طواف زیارہ کرنا یہ درست نہیں ہے یعنی جائز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ نے باقاعدہ کیا کیا تھا کنکڑی ماری بال مڈائے قربانی کی بال مڈائے اور اس کے بعد آپ نے غسل کیا سلے ہوئے کپڑے پہنے اور تعاشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے بال میں خوشبو لگائی اور آپ کے بال میں خوشبو یعنی کیا نام ہے آپ کے داڑھی کے بال میں اور باقاعدہ خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی چمک تو خوشبو باقاعدہ آپ نے لگائی اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور طواف زیارہ کیا اس کے بعد سیدھے آپ مینا کے اندر تشریف لے آئے جی ہاں تو یہ ہے کہ دلجہ ہی کی دس تاریخ کو اگر کوئی انسان طواف زیارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غسل کر لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن کر کے جائے اور احرام ہی کے کپڑے میں طواف زیارہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس طریقے سے انسان کا حج کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے بات سمجھا آپ لوگوں کو کہ نہیں سمجھ آئی پورا مسئلہ ان اللہ واضح ہو گیا جی ابھی ایک میں نے شارٹ کٹ میں بنایا ہے ایک پیج میں انشاءاللہ شاء ابھی وہ تقسیم کریں گے آپ لوگوں کو پورا حج جو ہے طواف یعنی حج تمتو اور حج قران اور حج افراد ان تینوں کا طریقہ ابھی رکھے بھی بت رہی رکھے بھی ابھی بہت ساری باتیں تو اس کو جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ایک ہی پیج میں ساری چیز مل جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ جسے آپ پڑھ کر کے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنا حج کر سکتے ہیں بیٹھیے بھائی بیٹھیے بیٹھے جی رکھیے رکھیے موبائل بھائی رکھیے جی ہاں تو حج تو آپ لوگوں کا ہو گیا حج کے مسائل میں ایک مسئلہ اور بیان کیا تھا مسئلہ ہے زیارت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی مسجد کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی آدمی حج کرنے جائے اور مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے ایسے آدمی کی حج پر یا عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے جنہوں نے حج کیا تھا وہ کوئی آپ کے ساتھ مدینہ نہیں آیا تھا حج کی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے لہذا مدینہ منورہ کی مسجد کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی آدمی حج کرے اور مدینہ منورہ نہ جائے ایسے آدمی کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے یہاں جو لوگوں نے مشہور کر رکھا جب تک چالیس نماز نہ پڑھیں اس وقت تک آدمی کا حج نہیں ہوتا ہے یہ سب بے سروپا کی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ حج مدینے کے اندر نہیں ہوتا کہاں ہوتا ہے مکے کے اندر ہوتا ہے سارے اعمال مکے کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ مکہ مدینے سے افضل ہے اور مکے میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ مدینے کے اندر ایک ہزار ملتا ہے سارے خانہ کعبہ اور اس طریقے سے مقام ابراہیم صفا و مروا کی پہاڑیاں عرفات مزدلفہ منا جتنے بھی حج کے اور عمرے کے اعمال ہیں اور مقامات ہیں سب کے سب مکے کے اندر ہیں اور مدینے کے اندر نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ نے کہا تھا اے مکہ تو اس روئے زمین پر سب سے بہتر زمین ہے سب سے افضل زمین ہے میرے نزدیک بھی اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اگر تیرے مکہ مکے کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ نہ جاتا تو مکہ مکرمہ اس دھرتی پر اس کائنات پر سب سے افضل شہر ہے ہمارے کچھ ہری پکڑی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سب سے افضل شہر ہے ان کا کہنا سراسر باطل ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بھی خلاف ہے کیونکہ مکہ مکرمہ ہی کے اندر حج ہوتا ہے سارے مقدس مقامات ساری جگہیں وہیں پر ہیں نماز کا ثواب بھی ایک لاکھ ملتا ہے مدینہ کے اندر شریف آپ کو ایک ہزار ثواب ملتا ہے لہذا حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ بھی چلے جائیں اور مسجد نبی کی زیارت کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے بشیر احمد الصاہ رحمۃ اللہ علیہ سہسوان یہ ہندوستان میں جو دلی سے پہلے جگہ پڑتی ہے اور دیکھیے میں وہ جگہ کا بھول کے بڑا شہر ہے وہاں پر اس علاقے میں پڑتا ہے بہت بڑے عالم تھے بشیر احمد سسوانی رحمتہ اللہ علیہ جب وہ حج کرنے کے لیے آئے پہلی بار تو وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے نہیں گئے اور جب یہاں سے ہندوستان تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے مولویوں نے ان کے فتوا دیا کہ مسلمان نہیں کافر ہو گئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے تھے اسی کو باطل کرنے کے لیے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چونکہ بہت بڑے عالم تھے اس لیے یہ چیز پورے مدی مکے کے پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہو گئی کہ حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ نہیں گئے تو انہوں نے بتایا میں مدینہ اس لیے نہیں گیا کہ جو لوگوں کے اندر غلط عقیدہ ہے کہ مدینہ جانا ضروری ہے جو مدینہ نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا دوبارہ جب حج کرنے کے لیے آئے تو دوبارہ مسجد نبوی تشریف لے کر گئے اور جا کر کے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ مدینہ کی زیارت کا آپ کے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ مدینہ جائیں تو آپ مدینہ جانے کا مقصد اور نیت وہاں کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے یا بقی کی زیارت کی نیت سے جانا یہ جائز نہیں ہے آپ کی نیت کیا ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زیارت کی آپ کی مسجد کی زیارت کی نیت سے تشریف لے جا رہے ہیں یہ بات کیونکہ اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ لا تشد الرحال اللہ اللہ صلاحت مساجد دنیا کے اندر صرف تین ایسی مسجدیں ہیں جس کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے ایک مسجد مکہ ہے جہاں پر ایک لاکھ شواب دوسری میری مسجد جہاں پر ایک ہزار اور تیسری مسجد اقسا جو فلسطین کے اندر ہے جہاں پر ڈھائی سو یا پانچ سو ثواب ملتا ہے فرد نماز کا یہ دنیا کے اندر تین ایسی مساجد ہیں جن کی طرف انسان ادر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہی عالیشان کیوں نہ ہو کہ آدمی اجر و ثواب کی نیت سے وہاں جائے آپ پاکستان کے ہیں آپ یہ کہیں کہ فیصل مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کراچی سے یا فیصل آباد سے آپ وہاں جائیں یہ سوچ کر کے زیادہ ثواب ملے گا ایسا کرنا دین کے اندر حرام یا آپ جامع مسجد دلی کے اندر لے جائیں تشریف اور کہیں کہ بھائی وہاں زیادہ ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے دنیا کی تمام مساجد میں اجر اور ثواب برابر ہے صرف تین ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر اجر و ثواب کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے ہاں آپ کسی اور کام کے لیے جائیں وہاں پر تو وہاں جائیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ وہاں پر ہم کو ثواب زیادہ ملے گا ایسا کرنا و درست نہیں ہے تو آپ کی نیت کیا ہو کہ آپ اللہ کے سول علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کی قبر کی زیارت کی نیت نہ ہو کیونکہ آپ کسی بھی قبر کی زیارت کی نیت سفر کرنا حرام اور ناجائز کہ لوگ درگاہ ہندوستان سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ نظام الدین اولیا نہیں جائیں گے داتا کی قبر پر نہیں جائیں گے یا بنگلہ دیش میں جو مزار وہاں نہیں جائیں گے ان کا حجی نہیں ہوگا اس لیے یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ جاتے ہیں مزاروں پر اور جا کر کے باقاعدہ وہاں حاضری دیتے ہیں تب جا کر کے ان کا حج پورا ہوتا ہے یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے اور شریعت کے اندر ایسا کرنا شرک ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا لہذا یہ حج ہمیں توحید کی دعوت دیتا قدم قدم پر آپ اللہ حکبر کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ہر موقع پر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لہذا ایسے کرنے سے اپنے حج کو ضائع مت کریں برباد مت کریں اور ان تمام شرکیہ باتوں سے خود محفوظ رہیں اپنے اہل و کو بھی محفوظ رکھیں لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم مدینہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جا کر کے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھیں گے اور دو رکعت مسجد نبوی کے اندر اور وہاں پر جب آپ نے جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ لی اس طریقے سے آپ کی زیارت ہوگی اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اس کی زیارت کرنا بھی آپ کے لیے مصنون ہے پہنچنے کے بعد یہاں جانتے ہوئے نیت نہیں کرنا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہ چیز آپ کے لیے ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی شہر میں گئے کسی سے ملنے کے لیے کسی سے ملنے کے لیے گئے اپنے بھائی سے بہن سے خالہ سے ملنے کے لیے گئے جانے کے بعد آپ کو معلوم پڑا کہ ہماری بہن کے گھر کے پاس کوئی قبرستان ہے تو ان سے ملنے کے بعد قبرستان کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں لیکن اپنے شہر سے اس قبرستان کی زیارت کے نیت سے نہیں جا سکتے ہیں یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے وہاں جب آپ پہنچ گئے مدینے کے اندر اب جا کر کے ان جگہوں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جگہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہاں کی زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جائیں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پر دو رکعت پڑھ لیں آپ کی زیارت ہوگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی قبر ہے ان دونوں کی آپ زیارت کریں کیسے کریں گے اللہ کے سر کی قبر کے پاس جان کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اور تھوڑا آگے جائیں السلام علیکم یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین السلام اور تھوڑا آگے جائیں السلام علیکم یا عمر امیر المومنین یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں وہاں پر اللہ کے رسول کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یا آپ کی قبر کی طرف رک کر کے جو ہے نماز پڑھنا یہ سب حرام اور ناجائز ہے کچھ لوگ وہاں پر جا کر کے جالیوں کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے مدینے کی مسجد کی دیواروں کو اور اس طریقے سے ستونوں کو اور پتھروں کو جسم سے لگاتے ہیں چومتے اور چاٹتے ہیں یہ سب کرنا حرام اور بدعت ہے اگر کوئی اسے یہ سمجھتا ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اگر صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں زیادہ سوا ملے گا تو ایسا کرنا بھی بدات ہے کیونکہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے ان دیواروں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے یہ پتھر اور یہ چونے اور یہ لکڑیوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری میں سے کیاری یہاں ایک اور لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی قبر کو لوگ روزہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روزہ نہیں ہے روزہ کیا ہے جو ممبر اور مسجد کے آپ کا جو ممبر تھا اور آپ کی جو گھر کا جو گھر ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ روزہ ہے روزہ جنت کی کیاری کو کہتے ہیں وہ آپ کی قبر ہے آپ کہتے کہ ماں نہ بئی تھی وہ ممبر ہی روزہ تمر ریاض الجنا بخاری مسلم کے دیز ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو علاقہ ہے وہ کیا ہے جنت کی کیاری میں سے کیاری آپ کا گھر اس میں داخل نہیں ہے وہ جو دیوار ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جگہ اور جو آپ کا ممبر تھا اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ روزت ریاض الجنہ ہے لہذا یہ جو لوگوں کے اندر کینسپٹ ہے اور یہ لوگوں کی یہ سوچ اور تصور ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر یہ روزہ ہے اسے لوگ روض رسول کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے روزہ وہ نہیں ہے روزہ وہ ہے جو مسجد ہے جہاں پر آپ لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے لوگ آپ کے پیچھے نماز کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ ممبر بھی کو لوگ جا کر کچھ لوگ چومتے اور چاڑتے ہیں اور دیواروں کو چومتے اور چاٹتے سینے سے لگاتے ایسا کرنا درست نہیں ہے ان کے اندر کوئی برکت نہیں ہے آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے دو رکعت اور پنج وقتہ نماز پڑھیں گے اس میں آپ کے لیے برکت ہوگی ثواب ملے گا ان سب کو کرنے سے آپ کے لیے کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ہے اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر اللہ کے رسول کی خبر کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کو عالم الغیب سمجھتے ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں ان کا واسطہ لیتے ہیں سب غلط میرے ساتھی ہو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا خالق اور معلوم مالک ہے وہی سب کا معبود ہے وہی سب کو دینے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا بغیر واسطے کے کہ اللہ نے پوچھا تھا کسی سے میں آپ کو پیدا کرنے والا انسانیت کو نہیں اللہ نے سب کو پیدا کیا اکیلا سب کا خالق ہے وہی اکیلا سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے لہذا صرف اللہ کو پکاریے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے کسی کا واسطہ بھی نہ لے کیونکہ دین کے اندر واسطہ لینا حرام ہے آپ کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں اللہ کے نام کا وسیع لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے نیک اعمال کا وسیع لے سکتے ہیں لیکن جو فوج شدہ ہیں جو وفات پا چکے ہیں ان کے ذات کا ان کے نام کا ان کے مقام اور مرتبے کا وسیع لینا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے نور اسلام کی قوم میں شرک ایسے ہی پیدا ہوا مکہ کے مشرقین کے اندر بھی یہ بھی ایک قسم کا شرک تھا وہ بھی ابراہیم کا واسطہ لیتے تھے علیہ السلام کا اسماعی علیہ السلام کا مریم کا اور دیگر لوگوں کا واسطہ لیتے تھے لہذا واسطہ مت لیجیے اور لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے میرے ساتھیوں بادشاہ وزیر کا محتاج ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بادشاہ کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ کس کس علاقے میں چیز کی ضرورت ہے جب تک وزیر نہیں بتائے گا اس کو نہیں معلوم پڑے گا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہم سے آگاہ ہے ہمارے سینے کی باتوں کو جانتا ہے ہماری کنفیوز کو جانتا ہے اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی اگر چلتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے چلنے کا علم ہوتا ہے لہذا اللہ کے دربار میں آنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے دربار میں آنے کے لیے کوئی واسطہ نہیں لیتا تھا ایک عورت کھڑی ہو کر کے آپ سے اعتراض کرتی تھی آپ سے آ کر کے سوال کرتی تھی ابو بکر صدیق کا زمانہ عمر فاروق کا زمانہ ان کے دربار میں بھی آنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آج لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ وزیر رکھے ہوئے ہیں دربار رکھے ہوئے ہیں چوکی دار پہرے دار رکھے ہوئے پہلے چیز نہیں تھی ڈائریکٹ لوگ آتے تھے حضرت سلمان علیہ صاحب السلام کتنے بڑے جو ہے بادشاہ گزرے ہیں نبی گزرے ہیں لوگ ان کے پاس ڈائریکٹ آتے تھے کوئی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضرت داؤد علیہ صاحب السلام کتنے بڑے بادشاہ اور خلیفہ اور نبی گزرے ہیں ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے کوئی واسطہ نہیں لیتا تھا تو آج دنیا کے بادشاہوں کی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو سننے والا ہے دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے لہذا دنیا کے بادشاہوں پر قیاس مت کیجیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نہ اس کے کوئی برابر ہے تو اس کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے لہذا کسی کو سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے میری حفاظت فرما مجھے صحت عطا فرما مجھے دین پر ثابت قدم رکھ مجھے فلاں چیز دے دے یہ چیز جو بھی آپ کو مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیے یہ دوسری جگہ ہے جس کی یاد کرنا آپ کے لیے مصنون ہے اور تیسری جگہ کیا ہے باقی جو قبرستان ہے وہ بھی زیاد کرنا آپ کے لیے مصنون ہے اور اس کی زیاد کا طریقہ یہ کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور جو دعا آتی ہے السلام علیکم یا اہل المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ وکم الحکن ان تم سلفناخل حکم نس اللہ ولکم العافیہ یہ کہہ کر کے آپ واپس آ جائیں اے مومنوں کی جماعت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اللہ تمہاری نصرت فرمائے اور تم سے پہلے آئے ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں ان سے دعا نہ کروائیں فرق ہو جاتا کہ اور سے کا فرق ہے کچھ لوگ جاتے ہیں پر کیا کرتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے تمہاری دعا قبول فرما لے ہفتے عثمین عثمان کے واسطے سے فاطمہ کے وسیلے سے فلاں علی کے وسیلے سے یہ سب نہیں آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی اور ہمیں بھی معاف کر ان کے لیے دعا کریں کیونکہ ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا نیکی کا آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے اندر بلندی کرے گا تو آپ ان کے لیے دعا کریں ان سے دعا نہ کروائیں بات سنا رہی ہے تو یہ آپ جا کر کے دعا کر کے آپ واپس چلے آئیں وہاں قرآن پڑھنا آیت الکرسی پڑھنا سورہ بکرا پڑھنا چاروں کل پڑھنا یاسین کی تلاوت کرنا یہ سب حرام ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں کے اندر نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے قبرستان میں نماز پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے قبرستان یہ مردوں کا شہر ہے زندہ لوگوں کا شہر نہیں ہے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان ان, ان کے درجات کے اندر بلندی فرما ان پر اللہ تعالیٰ اپنی آفیت نادر فرمائے لیکن ان سے دعا مت کیجیے ان کے لیے دعا کیجیے بات واضح ہوئی یہ چوتھی جگہ ہے اور پانچویں جگہ کون سی ہے یہ تیسری جگہ تھی نا یہ تیسری جگہ تھی اور چوتھی جگہ کون سی ہے مسجد خبا جہاں پر دو رکعت نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج جب ہجرت فرمائی اور قبا میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے تقریباً سترہ دن یا پندرہ دن قیام فرمایا تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی وہی مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو اس مسجد کی آپ تعمیر کی اور اس مسجد کی بڑی فضیلت قرآن کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث کے اندر بھی اور فضیلت یہ ہے کہ آدمی اگر جا کر کے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک عمرے کے برابر سوا ملتا ہے ایسا نہیں کہ عمرہ آپ صاحب کی تجربہ بھی آپ کو کرنا ہے یہ عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ چوتھی جگہ ہے اور پانچویں جگہ ہے شودائے اہد عہد کا جو خبر جو اہد پہاڑی تھی جہاں پر جو ہے جنگ ہوئی تھی اور شروع میں صحابہ کرام کو فتح ملی اور بعد میں شکست ہو گئی تھی وہ وہ جگہ بھی آپ کے لیے زیارت کرنا مصنوع ہے کیونکہ وہ بھی ایک قبرستان ہے اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی زیارت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جا کر کے وہ دعا جو میں نے بتائی ہے اس کو پڑھ کر کے آپ لوگ واپس چلے آئیں وہاں جا کر کے جو ان کا وسیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جن کو وہاں شہید کیا گیا تھا یہ سب درست نہیں ہے یہ سب کیا ہے درست نہیں کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کی مٹیاں لے کر کے آتے ہیں بہت ساری عورتیں جن کو بچے نہیں ہوتے ہیں وہاں کچھ جڑی بوٹیاں دی جاتی ہیں یا مٹیاں وہاں سے لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں شفائے یہ شفای خاک شفا ہے اور اس کو پی لیں گے تو ہمیں بچے بھی ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہمیں اور جو ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا یہ سب غلط چیز ہے اور اللہ کے سر کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ جن کو اولاد نہیں تھی کوئی آپ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ مٹی لے کر کے آؤ مٹی کو پی لو تمہاری عورت کو بچہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے آپ دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے علاج کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا جو وقت لکھا ہوگا اس وقت پر انسان کو اولاد ملے گی تو یہ چار پانچ جگہیں ہیں جن کی زیارت کرنا آپ کے لیے مصنون ہے ان اوقات مقامات کے علاوہ مدینہ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی زیارت کرنا آپ کے لیے درست ہو کچھ لوگ جو ہے قبلتین جاتے ہیں سبا مساجد آیا کرتے تھے پہلے اب تو الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ نے سبا مساجد کے علاقے کو ختم کر دیا ہے وہاں پر ایک بڑی جامع مسجد تعمیر کر دی ہے سلمان فارسی کے نام سے تو لوگ وہاں جاتے تھے ہر مسجد کے اندر دو دو رکعت آ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ سب جو ہے کیا نام عثمانیوں نے اور ترکیہ کی حکومت نے یہ سب بنا کر کے رکھا تھا شیعوں کو خوش رکھنے کے لیے اس لیے ساری مسجدوں کے نام علی فاطمہ حسن حسین یہی سب نام تھے تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے وہاں پر جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا ہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ایک مسجد جا کر کے نماز پڑھ لیں گے آپ لیکن نماز پڑھنے کی غرض سے وہاں جانا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز درست نہیں ہے ایسے ہی کچھ لوگ جاتے ہیں کیا نام ہے قبلتین اور وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ اجر ملے گا زیادہ اجر نہیں ملتا ہے اگر تاریخی طور پر آپ دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قبلہ بدلا تھا اور وہاں پر جو ہے قبلہ مسجد نبوی کے اندر بھی چینج ہوا تھا اور وہاں بھی قبا کے اندر بھی پہلے مسجد نبوی کے اندر بھی لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور قبا کے اندر بھی جب قبلہ چینج ہوا تو پھر انہوں نے اپنا رخ بدل لیا یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں نماز کے دوران انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا تھا اس لیے اس کو قبلتیں دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے تو اس کو تاریخی طور پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں یہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا البتہ اس لیے سے کہ وہاں زیادہ عجر ملے گا زیادہ ثواب ملے گا ایسا کرنا درست نہیں ہے تو یہ مدینے کی جو کچھ مقامات ہیں جگہیں ہیں جہاں پر جانے سے جن کا جانا یا جن کی زیارت کرنا انسان کے لیے جو ہے مشروع ہے باقی اور کوئی جگہ نہیں ہے جس کی زیارت کرنا انسان کے لیے مشروع ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ابھی تشریف رکھیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ حق اور بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اگر اس میں کچھ باطل اور غلط چیز ہے تو یہ ہماری طرف سے شیطان کی طرف سے ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین اسے بڑی اور جو ہے محفوظ ہے اور اس طریقے سے ہم نے جو کچھ بھی حق کی باتیں سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو ہمارے بھائی حضرات خواتین حج کے لیے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان فرمائے ان کے حج کو حج مبوب بنائے اور ان کے حج کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ تمام ارکان اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ دوبارہ پھر ان کو اپنے اپنے ملک اور شہر کو واپس لے کر کے آئے اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بار توفیق نہیں ملی ہے ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ان کی عمر میں ان کی صحت میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج کی استاد سے نوازے اور حج مال سے نوازے تاکہ وہ بھی اس فریض حج کو ادا کر سکیں ساتھ ہی ساتھ میں بھی آپ لوگوں سے بالخصوص وہ لوگ جو حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں سے میری اپنی درخواست ہے کہ مجھے ناچیز کو بھی گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اس طریقے سے ایک اور درخواست ہے کہ یہ حج کورس کرایا گیا ہے لیکن یہ حج کورس میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ یہ حج ایک عملی عبادت ہے جب تک انسان خود نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا اگر کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آیا ہو یا حج کے دوران نہ سمجھ میں آئے تو اس کام کو کرنے سے پہلے سوال کر لیجئے گا اس کے بعد کام کیجیے گا کچھ لوگ کر لیتے ہیں اس کے بعد سوال کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے کرنے سے پہلے انسان کو سوال کرنا چاہیے جو میں نے مذکرہ تقسیم کیا ہے سلیبس اس کے اندر بھی میرا نمبر ہے اور اس طریقے سے بھی جو تقسیم کریں گے اس کے اندر بھی نمبر ہے لہذا جہاں بھی آپ کو کوئی شک اور شبہ ہو فوراً آپ کال کریں گے چوبیس گھنٹہ میں آپ کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تیار رہوں گا یہ میری خوش نصیبی ہوگی اگر ہماری طرف سے کسی کو دین کی رہنمائی مل جائے تو ہمیں بھی پوری امت مسلمہ کو تمام مسلمانوں کو آج اس وقت مسلمان بڑے بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں بڑی مصیبت میں ہیں بڑی تنزلی کا شکار ہیں لہذا ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی تمام مسلمانوں کے لیے اپنے لیے بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان ہے کہ دعویٰ سینٹر میرا نہیں ہے نہ یہ دعویٰ سینٹر کسی سعودی کا ہے نہ گورنمنٹ کا ہے یہ دعویٰ سینٹر آپ تمام لوگوں کا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے دعویٰ سینٹر کو قائم کیا گیا ہے یہاں پر سب کو کتاب و سنت کی توحید کی سنت کی قرآن و حدیث کی دعوت دی جاتی ہے لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جیسے آپ لوگ اس درس کے اندر شریک ہوئے ہیں ایسے اور بھی دروس ہوتے ہیں ان دروس کے اندر بھی آپ لوگ شریک ہوں اپنے علم کے اندر اضافہ کریں ہر ہفتے کو یعنی ہر سٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد توحید کا میرا درس ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ شریک بھی ہوتے ہیں اس میں شریک ہو ہر منگل کو آج منگل ہے حدیث کا درس ہوتا ہے ہمارے شیخ تمیم مدنی صاحب حدیث کا درس دیتے ہیں کتابوں بلوغ و برام کی شرح کرتے ہیں اس میں آپ شریک ہوں ہر بدھ کو شیخ محمد شعیب عالم مدنی صاحب پاکستان سے ان کا تعلق ہے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یہیں پر مسجد کے اندر اس کے اندر آپ لوگ شریک ہوں باقی اتوار اور پیر کو ہر ہر یعنی عشاء کے بعد ہر اتوار پیر کو عشاء کے بعد اوپر کلاسیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے ماہانہ پروگرام ہوتا ہے ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے اور آپ لوگوں کو سے گزارش ہے کہ آپ خود آئیں اور اوپر عورتیں رہیں ان کے لیے بھی جگہ رہتی ہے اور آ کر کے ان پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے جو لیڈیز دعویٰ سینٹر ہے دعویٰ سینٹر کی دخل محدود میں انتیس اگست سے اکتیس اگست تک وہاں پر عورتوں کے لیے بطور خاص جو ہے حج کورس شروع کرایا جائے گا حج کورس ہوگا یہ یعنی انتیس اگست سے اکتیس اگست تک تین دنوں تک صبح نو بجے سے لے کر کے گیارہ بجے تک صبح میں ہوگا یہ اور انشاءاللہ شاء آپ لوگ جو ہے اگر جانا چاہیں تو ایک صاحب ہیں شیخ ناصر صاحب ہیں ان کی اہلیہ وہ وہاں پر جو ہے کلاسیں کرواتی ہیں تو اس میں بھی خواتین سے گزارش ہے اس کے اندر بھی وہ بھی شریک ہوں تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ وہ کمی آپ کی وہاں پوری ہو جائے گی کیونکہ عورت جب پڑھائے گی تو عورت کے مسائل کو اور زیادہ مجھ سے بہتر طریقے سمجھا سکے گی اس لیے اس میں بھی خواتین سے گزارش اور آپ لوگوں سے کہ اپنی اپنی خواتین کو تین دن کا معاملہ ہے چھٹی لے کر کے اور جو ہے اس طریقے سے نو بجے وہاں پہنچا دیں نو سے دس گیارہ تک کلاس ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کو آپ لے لیں اور انشاءاللہ شاء دعوی دعویٰ سینٹر سے بھی گاڑی کا انتظام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ سمجھ لیجئے دو اعلانات تھے اللہ تعالیٰ سے میری پھر دعا ہے کہ اللہ ہمارے حج کو کامیاب بنائے اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہمارے علم کے اندر اضافہ بنا فرمائے اور اس طریقے تمام حجاز کرام جو حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان کے خاص فرمائے مملکت سعودی عرب کے خاص فرمائے کیونکہ مملکت سعودی عرب الحمدللہ آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ حاجی کا حج اچھی طریقے سے ہو اور اس طریقے سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اور الحمدللہ یہاں پر توحید و سنت کی برکت ہے کہ ہر جگہ امن و امان ہے تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے باقاعدہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم و دائم رکھے آج اپنے بھی اور دشمنان اسلام بھی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو نمونہ ہے اور ایک جو درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے مملک سعودی عرب ہر گناہ غلطی سے پاک ہے لیکن اس روئے زمین پر سب سے بہترین حکومت ہے جو کتاب و سنت کے نفاذ کرتی ہے حدود کے نفاذ کرتی ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ان کے دل ہمیشہ طلب جاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا تعاون کرتے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ جو انسانیت کی بنیاد پر بھی ہر جگہ یہ کرتے ہیں آج پوری دنیا میں الحمد للہ سے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ان کے دعات موجود ہیں مدارس کا قائم کرنا مساجد بنانا اور اس طریقے سے اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو سب سے زیادہ یہ لوگ بالخصوص مسلمان ممالک کا جہاں سیلاب آتا ہے یا اس طریقے سے ناگاہانی مصیبت آتی ہے سب سے پیش پیش رہتے ہیں اس لیے آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہنستے ہمارے سلف کہا کرتے تھے اگر ہماری کوئی ایسی دعا ہے جس دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول کر لے اگر میں جانوں تو میں اس دعا کو بادشاہوں کی حفاظت کے لیے محفوظ رکھوں گا کیوں اس لیے اگر بادشاہ صحیح راستے پر رہے گا تو پوری رائے رہے گی پورا ملک صحیح رہے گا امن و امان رہے گا اس لیے میرے ساتھیوں ان کے لیے دعا کرنے کا حق ہے ہمارے اوپر کہ آج جو آسانیاں ہمیں مل رہی ہیں امن و امان مل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور کتاب و سنت کی تنفیز کا کا یہ فضل ہے کہ الحمد چیز یہاں پر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظ فرمائے اسی پر درس کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کے پاس تو وہ جی جی لیڈیز کی طرف سے کچھ سوال آتا تھے اور اسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں